اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ کے فرامین کو بھی حدیث کہا جاتا ہے اہل حدیث کا مانا ہوا قرآن و حدیث دونوں کو ماننے والا قرآن و حدیث دونوں پر اعتبار کرنے والا قرآن اور حدیث سیاح پر عمل کرنے والا تو اہل حدیث کو اہل قرآن و حدیث کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے عربی کا یہ اصول پڑا ہوگا کہ جملے کم ہوں اور بلاغت والے ہوں تو کم جملے والا نام پھنسی بلی ہوا کرتا ہے آپ نے عربی کی میں بلاغا پڑا ہے آپ نے الفاظ اپنے دل سے وہ دیوبندی ہے یا نہیں آپ نے عربی میں ارے دیوبندی ہوا یا نہیں زور سے بولو ہوا نا دیوبند ایک ہندو پیدا ہو تو وہ بھی دیوبندی اور ایک یہودی دیوبند میں پیدا ہو تو وہ بھی دیوبندی بریلی شریف شریف جبکہ سب سے زیادہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے وہی ملیں گے شریف کا لقب اس کو ملا بریلی شریف ہم نے کہا وہ بھی شریف بچارا ایسا شریف کہ ہم نے کہا کہ نرسمہ راؤ جہاں چادر چڑھانے گیا تھا اس کو گزنے نہیں دیے جھگڑا وہ ایک لاکھ روپئے کی چادر دونوں بھائی آپس میں لڑے وہ چاہتا تھا مجھے ملے وہ چاہتا تھا مجھے ملے لیکن مزار پہ جانے سے ان کو بھی روک نہیں تھی اہل حدیث مسجد میں چلا جائے تو مسجد ناپاک یہ کافر ان کی مسجد مزار پہ چلا جائے تو اس کو دھونے کی توفیق ان کو نہیں ملتی ہے غور کیجئے بریلی میں اگر کوئی پیدا ہو جائے تو وہ بریلی امام محمد رضا خان صاحب بریلی میں پیدا ہوئے تو بریلی اگر ایک ہندو بریلی میں پیدا ہو جائے تو وہ بھی بریلوی ایک شیعہ اگر بریلی میں پیدا ہو جائے تو وہ بھی بریلوی ایک یہودی اگر بریلی میں پیدا ہو تو وہ بھی بریلوی میں نے کہا تم نے نسبت اپنی کی ہے تو ہندوستان کے ان ناپاک شہروں کی طرف کی ہے کہ جہاں ایک ہندو بھی رہتا ہے وہ بھی بریلوی کہہ سکتا ہے اور ایک ہندو دیوبند پیدا ہے تو وہ بھی دیوبندی کہہ سکتا ہے تمہاری نسبت ہندوستان کے ان شہروں کی طرف ہے کہ جہاں ایک ہندو دیوبندی کہے تو تم اس کو روک نہیں سکتے ایک ہندو بریلوی اپنے آپ کو کہے تو تمہارے اندر اتنی بھی ضرورت نہیں اور اپنی ماں کا حلال دودھ اتنا نہیں پیا تم نے کہ تم اس کو روک سکو اے ہندو اے کافر تو تو تو تو ہمیں بریلوی بریلوی بریلوی کیوں کہہ رہا ہے ہے کہاں ہم احمد رضا کے ماننے والے تم ایک ہندو کو دیوبندی کہنے سے نہیں روک سکتے ہو تم ایک یہودی کو ایک عیسائی کو دیوبندی کہنے سے نہیں روک سکتے ہو الحمد الحمد للہ اور پھر کہوں گا الحمد للہ کہ ہماری نسبت ہندوستان کے کسی شہر کی طرف نہیں ہے ورنہ تم میں اور ہم میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہماری قسمت بڑی نرالی ہے ہم نے اپنا نام بھی رکھا ہے تو کیا اہل حدیث اور حدیث رب کے فرمان کو کے فرمان کو کہا جاتا ہے اور حدیث اللہ کے نبی کے قول و فعل کو کہا جاتا ہے اور اللہ کے نبی مکہ میں پیدا ہوئے تھے مدینہ میں دفن ہوئے ہیں میری نسبت یا تو مکے والے کی طرف ہے یا مدینے والے کی طرف ہے ہم نے اپنی نسبت ہندوستان کے شہروں کی طرف نہیں کی ہے کہنے لگے یہی تو فرق ہے یہی تو فرق ہے جب ہم مات کھائے ہوئے ہیں مات کھائے ہوئے لے کر کے آئے ہو تم مدینے کے مقابلے میں دیوبند اور بریلی کو پیش کرتے ہو جانے ہی نہیں دیتے سعودیہ بیچارے اختر رضا خان بریلی میں پیدا ہوئے گئے سعودی عرب حج کرنے جب دیکھا کہ مسجد نبی میں تو آمین خوب زور سے بولی جا رہی ہے تو چلے آئے حج بھی نہیں کیا ان سے پوچھا لوگوں نے کہ حج کرائے کارے میں اپنی ایمان کو بچا کر واپس آ گیا کیسے کرے سب تو وہاں بھی بھرے بڑے زور سے آمین بول رہے تھے اچھا ہوا کہ میں نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی ورنہ میں کافر ہو گیا ہوتا نکاح میرا ٹوٹ گیا ہوتا میں سب کچھ بچا کر لے آیا واپس یہ بےچارا بدقسمت آدمی وہ بچ گیا اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیے تھے وہاں تو ہندوستان کے ڈاکٹروں سے ان لوگوں نے پاگل کا سرٹیفکیٹ لیا تب اس کو سعودی گورنمنٹ نے چھوڑا اس کو پاگل ثابت کیا گیا ہندوستان کے اندر کہ پاگل ہے تب اس کو چھوڑا یہ بیچارہ کوئی بریلی میں پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہاں جا رہے کا سعودی عرب کا کیوں جا رہے ارے وہاں تو حج کروں گا ثواب ملے گا اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے یہی ساتھ چکر لگا لو ایک حج کا ثواب مل جائے گا جانے ہی نہیں دیتے یہ بیچارہ دیوبند میں پہنچ گیا کہنے لگا کہاں جا رہے ہو کہ سعودیہ کا کیوں کرے وہاں کے پانی تک میں اتنی برکت ہے کہ آپ زمزم پیو تو سناؤں کہ ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں تو اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے تو کہا کہ وہی تو ملے گا ارے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے یہاں دیوبند میں ایک ایسا کنواں ہے کہ جس کی سوت آپ زمزم سے ملی ہوئی یہیں سے نکالو پانی پیو مناقب بیان کر جانے ہی کہاں دیتے ہیں سعودی میں اتنے مناقب بیان کرتے ہیں کتاب آتی ہے کہ زیرو زبر اور ایک کتاب کا نام ہے میرے ذہن سے نکل رہا ہے آپ ذرا زیر و زبر ہی پڑھ ڈالیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ حقیقت ہاں زلزلہ ایک کتاب ہے زلزلہ ایک بریلوی عالم نے لکھی ہے دیوبندی عالموں کے خلاف تو لکھا ہم وہ کام کریں تو کافر اور تم اپنے بزرگوں کے ساتھ وہ عقیدت رکھو تو تم پر کشاتا ہے راہیں ہم نبی کے بارے میں یہ کہیں اور تم قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یقیدہ رکھو تو تم پکے مسلمان اس میں ثابت کیا دلائل کے ساتھ آپ اس کتاب کو ذرا پڑھ لیجیے گا کیا ہے زلزلہ اس کا جواب بھی دیا ہے کسی نے تو کیا دیا معلوم ہے دیوندی عالم لکھا زلزلہ در زلزلہ یہ نام بھی اتنا برا کہ زلزلہ در زلزلہ یعنی زلزلے میں زلزلہ یہ کون سا نام ہے اس بیچارے کو کتاب کا نام بھی رکھنا نہیں آیا کتاب ہے زلزلہ اس نے اس کا جواب دیا زلزلے زلزلہ در زلزلہ یعنی زلزلے میں زلزلہ اس کا پھر جواب لکھا گیا زیرو زبر زیرو زبر لیکن زیرو زبر کے بعد پھر اس کا جواب نہیں آیا تھا تو یہ تو تم آپس میں لڑتے ہو تم جانو تو دوستوں بزرگوں بات آگے بڑھ گئی مجھے ابھی کچھ اور بھی بتانا ہے اور مجھے بھی مسئلہ نمبر ایک اور دو بھی سامنے رکھنا ہے کیونکہ میں بھی سوچتا ہوں کہ اگر وہ ہماری کتابیں لائیں ہم آگ لگاتے ہیں یہ بھی بےچارے ان کی کتابیں ان کے سامنے رکھی جائیں تو یہ بھی آگ لگا دیں تاکہ ہمارے عالموں کی کتابیں بھی جل جائیں ان کے عالموں کی کتابیں بھی جل جائیں ہم تو چاہتے ہیں صرف بچے تو رسا قرآن بچے مدینے والے کا فرمان بچے اور انشاءاللہ وہ ہوگا ایک دن آئے گا کہ یہ کہیں کہیں گے کہ تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں چلو ہم تو یہ چاہتے ہی ہے کہ ایک دن میں آ جائے گی اور اسی سرزمین پر رکھ کے مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دیا کہ صحیح ختم ہو جائے گا سب کچھ اور پھر انشاءاللہ تقلید ہوگی تو امام کائنات کی ہوگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی یہ چیز تھی میرے دوستوں بزرگوں آؤ میں نے جمعے کے خطبے میں جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو ایک بات بتائی تھی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوا اتنا بلند تھا اسی میں ایک پوائنٹ ملتا ہے تقلید کا ذرا دیکھیے کیا تو حضرت ابو بک بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری کی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعا ان مجھے ایک ایسی دعا سکھلائیے مجھے ایک ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں اس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہوں اے اللہ کے نبی میں بہت گناہ گار ہوں اے اللہ کے نبی میں بہت قصوروار ہوں اے اللہ کے نبی میں بہت خطا کار ہوں اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا دعا بتائیے مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ اس اس دعا کو کو پڑھ پڑھ کر کر وظیفے میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہوں تو اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھلائی سن لو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں کہ جنہوں نے یہ دعا پوچھی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا اے ابو بکر تم جنتی ہو تم جنتی ہو تم جنتی ہو جنت میں جانے کے تین تین اور چار چار سرٹیفکیٹ ڈگریاں موجود ہیں اس کو جنت میں جانے کی بشارت آپ نے اسی دنیا میں دے دی تھی لیکن جنتی ہونے کے بعد بھی دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں المنی دعا رسول اللہ اللہ اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیے کہ اس دعا کو پڑھ کر میں اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں اپنے گناہوں کی اصلاح میں کرتا رہوں گناہوں کی معافی مانگتا رہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ابو بکر تم اس دعا کو پڑھو وہ ابو بکر کے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا اللہ نے مجھے اگر اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا وہ ابو بکر جن کے بارے میں کے تاجدار نے فرمایا تھا کہ آئے ابو بکر سب سے زیادہ امت مسلمہ پر اگر احسان کسی مرد نے کیا ہے تو حضرت ابو بکر نے کیا ہے خود محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر سب سے زیادہ احسان کسی نے کیا ہے تو حضرت ابو بکر نے کیا ہے کہا ہے ابو بکر تم اس دعا کو پڑھتے رہو اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالی سے مانگتے رہو کہا کون سی دعا کہا یہ دعا پڑھو اللہ ظلم تو نفسی ظلم من تم بس کمال اسی میں ہے اور بات یہیں تک ہے لیکن ترجمہ پورا کیے دیتا ہوں اللہ ظلم تو نفسی ظلم انت ظلم رحیم اے اللہ میں نے اپنی نفس پر ظلم کیا ہے اللہ ظلم تو نفسی اے اللہ میں نے اپنی نفس کے اوپر ظلم کیا کیا ہے ظلم تو نفسی ظلم کثیرا اور صرف ظلم نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ ظلم کر رکھا ہے اور اے اے اللہ اللہ ولا میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا اے اللہ میرے اللہ تیرے علاوہ میرے ان خطاؤں کو کوئی بخش نہیں سکتا تو کیا کا فاغفر لی مغفرتم اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے اپنی رحمت سے بخش دے الغفور رحیم اس لیے کہ اللہ تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے دعا پوری ہوئی لیکن اس دعا میں کے الفاظ ایک لفظ دیکھو کیا آیا ایک سینٹینس اور جملہ دیکھو کیا آیا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ آئے اللہ میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا فاغفر مغفر تم من اللہ تو مجھے اپنے پاس سے بخش دے اے اللہ تو مجھے اپنے رحم سے بخش دے اپنے کرم سے بخش دے یعنی اے اللہ میری نمازیں اس لائق نہیں کہ وہ مجھے بخشوا سکیں میں نے جتنے روزے رکھے ہیں وہ اس لائق نہیں کہ وہ مجھے بخشوا سکیں اے اللہ میں گناگار ہوں میری ساری زندگی بھر کی عبادت اگر ترازو کے پلڑے پہ رکھ دی جائے اور پورے اور تو نے جو احسان مجھ پر کیا ہے ہاں سارے احسان نہیں صرف ایک آنکھ کے دیے ہوئے اس کا احسان جو ہوا وہ ایک پڑھے پہ رکھ دیا جائے تو میری ساری زندگی کی عبادتیں مل کر بھی اے اللہ تیری دی ہوئی اس ایک آنکھ کے احسان کو ادا نہیں کر سکتی کیا کہا اے اللہ میں معصوم نہیں ہوں میں محفوظ نہیں ہوں اے اللہ میرے گناہوں کو اپنے رحم سے اپنے کرم سے بخش دے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی جو انبیاء میں سب سے افضل اور انبیاء کے بعد ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ افضل اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ہے یہاں تک کہ تمہارے اور ہمارے امام اور بزرگ بھی نہیں ہیں سب سے زیادہ افضل اور اشرف اگر کوئی ہے اللہ کے نبی کے بعد اور تمام انبیاء کے بعد تو وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ہے لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں آئے اللہ میرے گناہوں کو میری غلطیوں کو میری لغزشوں کو تو اپنے کرم سے اور اپنی طرف سے اپنے رحم سے معاف کر دے پتا یہ چلا کہ نبی کا ساتھی نبی کا دوست یار غار بھی محفوظ انل خطا نہیں ہے معصوم انل خطا نہیں ہے اس سے بھی خطا ہو رہی ہے اس سے بھی گناہ ہو رہے ہیں اور جب اس سے خطا اور گناہ ہو سکتے ہیں تو پھر بعد میں آنے والے پیروں سے بعد میں آنے والے اماموں سے اور بعد میں آنے والے اولیاء سے اور بزرگوں سے کتنے زیادہ گنا ہو سکتے ہیں اور یارو غور کرو کہ جب انسان کی زندگی گنا گار ہے جب انسان گناہوں سے معصوم نہیں ہے انسان گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے تو پھر اس معصوم انل جو گناہوں سے بچا نہ ہو جو گناہوں سے محفوظ نہ ہو تو پھر اس کی زندگی کو ماڈل کیسے مانا جا سکتا ہے اس کی زندگی پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے اس کی تقلید آنکھ بند کر کے کیسے مانی جا سکتی ہے عرش والے نے اگر بنا کر بھیجا ہے معصوم انل خطا اگر کسی کو بنا کر بھیجا ہے محفوظ انل خطا اگر کسی کو بنا کر بھیجا ہے تو آمینہ کے لال کو بھیجا ہے مکہ اور مدینے کی گلیوں کے سردار کو بھیجا ہے حسن حسین کے نانا کو بھیجا ہے پتا چلا کہ انسان معصوم انل خطا نہیں ہے اور جو معصوم انل خطا نہ ہو جو معصوم انل خطا نہ ہو جو گناہ گار ہو اور جس سے گنا ہو سکتے ہو اس کی زندگی کو آنکھ بند کر کے تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے اور آنکھ بند کر کے اگر کسی کی زندگی کو تسلیم کیا جا سکتا ہے تو اس کی جو معصوم انل خطا ہو اور وہ ہے صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث پیش کر دی مسئلہ مستمبت کر دیا تیرے سامنے آ گیا پڑھ لے پڑھ لے اور آ مسل اہل حدیث کا در دروازہ کھلا ہے کسی بزرگ پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے میرے کو کو کو مت مت مت مان مان مان اللہ شوگانی میں تو کہتا ہوں آ تو صحیح ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو کر کم سے کم جرت تو کر اور آ میں تج سے کہتا ہوں آ ایک مہینے کے لیے تو اہل حدیث بن جا صرف ایک مہینے کے لیے اہل حدیث تو بن جا اور میں تجھ سے کہتا ہوں کعبے کے رب کی قسم میرے کسی بزرگ کی کتاب کو ہاتھ مت لگانا نہ شوگانی کی کتاب کو نہ تیمیہ کی کتاب کو نہ ثنا اللہ کی کتاب کو اور لگانا ہے ہاتھ تو عرش والے کے کلام کو لگانا مدینے والے کے فرمان کو لگانا پھر آ کر دیکھ کہ اہل حدیثوں کا عمل کتنا قرآن و حدیث پر ہے اور کتنا ان کے بزرگوں کے اقوال پر ہے صرف ایک مہینہ تو قرآن قرآن و حدیث کا پابند بن جا اور دیکھ کے میں قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہوں ہمارے اسلاف ہمارے پا ہماری عوام اور مسلک اہل حدیث کو پر عمل کرنے والے یہ لوگ اپنے بزرگوں کی تقلید کرتے ہیں یا پھر یا پھر صرف قرآن و حدیث پر عمل کر رہے ہیں اس کا اندازہ تمہیں بعد میں ہوگا پہلے ذرا قبول تو کرو ہاں میرے دوستو باتیں بہت ہیں باتیں بہت ہیں لیکن صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ لا یؤمنو احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ و ولدہ و ناس یجمعین تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ بھائی بہن اور رشتہ دار اور تمام کنبا قبیل و ناس یجمعین سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے تو محبت اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے اب آئیے ذرا میں آپ کو دکھلاؤں ہمارے بزرگوں کے اور ہمارے اسلاف کے اور ہمارے صحابہ کے ہمارے علماء کرام کے جو نام لے کر اور مسئلہ نمبر ایک ایک کر کے گنایا گیا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ مسئلے ہمارے علماء نے نہیں لکھے ہیں اس نے کس بیانی سے کام کیا ہے اور اگر کہا بھی ہے یا لکھا بھی ہے تو تم کتاب لاؤ یقین نہ آئے کائنات کے رب کی قسم تمہارے سامنے تیل ڈال کر اس کتاب میں آ آگ لگا دوں گا اس لیے کہ ہمارے بزرگ وہ ہیں جس کو عرش والے نے بنا کر بھیجا ہے ان محمد رسول اللہ ہے جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے اگر اللہ کے نبی کی بات ان کی بات مل رہی ہوگی تو باقی رکھوں گا ورنہ جلا کر پھینک دوں گا اب تم اپنے ان مسلوں کو بدلو تم اپنے ان مسلوں کو بدلو یا پھر ان مسلوں میں آگ لگانے کی ضرورت کرو جو تمہاری کتابوں سے میں پیش کر رہا ہوں آئیے ایک ایک روشنی بھی تو نہیں آ رہی اچھا ایک کتاب تہارت سے شروع کرو کتاب تہارت سے ایک سفا پڑھنے کے بعد جب الٹوں گا تب کوک شاستر شروع ہوگا ذرا سنیے کیا لکھا ہے در مختار تم تو کتاب کا نام بتا کے نکل گئے میں حوالہ اور جلد نمبر بھی بتاؤں گا تہارت میں نیت شرط نہیں ہے در مختار اور کبھی کہتے ہیں کہ بغیر نیت نماز ہی نہیں ہوتی تہارت میں نیت شرط نہیں در مختار جلد اول سپا سینتیس ذرا ٹیپ سامنے رکھیے وہ لوگ بلا نیت وضو سے نماز ہو جائے گی در مختار جلد اول صفا انچاس بے ترتیب وضو کرے پہلے پاؤں دھوئے پھر منہ پھر کلی وغیرہ تو جائز ہے ہدایا جلد اول وہ بحشتی زیور حصہ اول سفا ستاون آزائے وضو پر یعنی جہاں وضو کیا جاتا ہے جو حصے دھوئے جاتے ہیں آزائے وضو پر مکھیوں کا گو لگا ہو گو جانتے ہیں آپ اچھا بتانے کی ضرورت ہے آزائے وضو پر مکھیوں کا گو لگا ہو اور پانی اس کے نیچے نہ پہنچے یعنی ایسی پانی اس کے اوپر سے بہ جائے پانی اس کے نیچے نہ پہنچے تو وضو جائز ہے پتاوا عالمگیری جلد اول صفا پانچ جس پر بارش کا پانی گرایا بہتی نہر میں داخل ہوا تو وضو ہو گیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں بارش کا پانی گر گیا یا پھر وہ ندی میں بہتی ہوئی ندی میں داخل ہو گیا ڈوب گیا اس میں گوتا لگا گیا تو اس پر وضو واجب نہیں یعنی وضو ہو گیا پتاوا عالمگیری جلد اول سفا پانچ و ہدایہ جلد اول صفا چھ سر کا مسا بھول گیا اور سر پر پانی پڑ گیا تو مسا ہو گیا شرف قیا سفا باسٹھ سر کو منہ کے ساتھ دھو لیا سر کو منہ کے ساتھ اگر دھو لیا تو مسے کی ضرورت نہیں فتح عالمگیری لمگیری اول سفا چھ وزو میں کوئی عزو دھونا بھول جائے وزو میں اگر کوئی عزو دھونا بھول جائے تو بایاں پیر دھو لے تو وزو درست ہے مارو گھڑنا پھوٹے سر ہدایا جلد اول صفا پچپن مستحب ہے کہ سورہ انان زلنا کا پڑھنا کا پڑھنا وضو کے بعد شارے نے اس پر بہت ثواب ذکر کیا ہے در مختار اور جلد دو صفا پانسٹھ کپڑوں پر وضو کا پانی نہ گرنے دے آلمگیری جلد اول صفا دس اور آپ آئیے ذرا یہاں اب ذرا مسواک کی فضیلت دیکھیے ذرا ہے اللہ تو بات تو مسواک لیٹ کر کرنے سے تلی بڑھ جاتی ہے در مختار جلد صفات تریپن ڈاکٹری سیکھو اب تو میں بھی بی ایم ایس کرنے کی سوچ رہا تھا لیکن نہیں کروں گا مسواک کو مٹھی بھر پکڑنے سے بواسیر پیدا ہوتی ہے در مختار جلد اول صفحہ تریپن مسواک کو چوسنے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے در مختار جلد اول سفا تریپن ذرا آزما کر دیکھیں گے ہم بھی مسواک کر کے نہ دھونے سے شیطان مسواک کرتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہوگا شاید در مختار جلد اول سفا تریپن مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی رکھنے سے شیطان سوار ہوتا ہے در مختار جلد اول سفا تریپن مسواک پڑی رکھنے سے جنون کا خوف ہے در مختار جلد اول سفا تریپن اب ذرا دیکھیے ان چیزوں کے بیان میں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا باہم ننگے مرد اور عورت کی شرم گاہیں مل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا محتا محمد در مختار جلد اول سفا انہتر وہ عالمگیری جلد اول صفا سولہ وہ ہدایت جلد اول صفا سینتالیس و شراب شرابقایا صفا ستائیس و منیت المسلح صفا سینتالیس اسی کتابوں کے حوالے نوٹ کرو انگلی مقدمے داخل کی اگر خشک نکلی تو وضو نہیں ٹوٹتا انہی راجعون در مختار جلد اول صفا ستر مرد عورت کو اور عورت مرد کو مساج کرے تو وضو فاسد نہیں ہوتا عالمگیری جلد اول ابلسفا سولہ کیا اپنے زکر کو یا دوسرے کے زکر کو پکڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا عالمگیری جلد اول ابلسفا سولہ زندہ یا مردہ جانور یا کم عمر لڑکی سے جمع کیا تو وضو نہیں ٹوٹتا آلمگیری جلد اول پتہ نہیں وضو ہے کہ لوہے کا لٹھا جو ٹوٹتا ہی نہیں دوستوں اور بزرگوں ہائے ہائے بیان ان چیزوں کے جن سے غسل لازم نہیں ہوتا کن چیزوں سے غسل لازم نہیں ہوتا واللہ جانے کن سے ہوتا ہوگا ذرا دیکھیے جیما کے بعد غسل کر لے اور پھر مرد کی منی سفید گاڑی فرض سے نکلے تو عورت پر غسل فرض نہیں در مختار جلد اول سفا اٹھہتر وہ بحشتی زیور حصہ ایک سفا تہتر بوجھ اٹھانے سے منی بلا شاوت نکلے تو غسل فرض نہیں در مختار جلد اول سفا اٹھہتر وہ بحشتی گوہر ہر سفا انیس منی شہوت سے جدا ہو اور زکر پکڑ لے بعد دور ہونے شہوت کے منی نکلے تو غسل فرض نہیں ابو یوسف در مختار جلد اول سفا انیاسی عالمگیری جلد اول سفا اٹھارہ اچھا اور دیکھیے منی اپنی جگہ سے بلا شہوت جدا ہو اور باہر نکلے تو غسل فرض نہیں بحشتی کو ہر سفا انیس کسی نے جلک لگائی یا عورت سے سوائے فرض کے صحبت کی یعنی فرض جہاں اللہ تعالیٰ نے عورت سے جمع کرنے کا حکم دیا وہاں کے علاوہ دوسری جگہ سے جمع کیا اور منی نکلنے نکلے تو منی نکلنے پر سرے زکر کو یعنی اپنے عزو تناسل کے زکر کو یعنی اس کے سر کو پکڑ لیا اور بعد شہوت جانے یعنی شہوت بجھ جائے اس کے بعد اس کو چھوڑ دے تو چھوڑ دینے کے بعد اگر منی نکل جائے تو غسل واجب نہیں ابو یوسف ہدایا جلد اول صفا ہونا شہوت سے نظر کی اور منی اپنی جگہ سے جدا ہوئی پھر زکر کو دابا کی شہوت جاتی رہی پھر شہوت کے منی نکلی تو غسل واجب نہیں پیشاب کرنے یا سونے سے پہلے غسل کیا اور پھر منی نکلی تو غسل فرض نہیں ابو یوسف در مختار جل اول صفا انہتر جنابت کے بعد بغیر پیشاب اور بغیر بغیر سوئے نہایا اور نماز پڑھی پھر باقی منی نکلی تو غسل واجب نہیں ابو یوسف عالمگیری جل اول صفحہ اٹھتر دس برس کا لڑکا عورت بالغا سے جمع کرے تو لڑکے پر غسل نہیں اس لیے کہ لڑکا بالغ نہیں ہے در مختار جلد اول صفا سی زکر کسی عورت یا مرد کے ناف میں داخل کرے تو غسل فرض نہیں بحشتی گور صفا بیس اب اپنا کیا بتایا جائے اور آگے تو وہ وہ ہے کہ قسم خدا یہ ہماری ماں اور بہنیں نہ ہی ہوتی تو وہ بات بتاتا جو دنیا کی کسی مفتی نے نہ بتائی ہوتی دوست بزرگوں اور کیا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کل ذرا آئیے سبل کرائیے گا اور ذرا دیکھیے گا اور اندازہ لگائیے گا کہ پھر کس چیز سے غسل واجب ہوتا ہے یہ فقہ حنفیہ ہے یہ شریعت محمدی ہے یا پورا کوک شاستر ہے اس کو آپ اٹھا کر دیکھیں اچھا ذرا دیکھ کم عمر لڑکی سے جمع کرنے کے بعد دھونا بھی ضروری نہیں ابو حنیفہ در مختار اول سفر تراسی باقیرہ یعنی کواری لڑکی سے جمع کرے اور بکارت قائم رہے یعنی لڑکی کی بکارت زائل نہ ہو تو غسل لازم نہیں در مختار جلد اول صفا تراسی فرض یعنی چار جانور چار پیر والے جانور چوپائے و پرند چرندوں کے فرض یا ران میں وتی کی اگر انزال نہ ہو تو غسل واجب واجب نہیں ہدا جلد ابل سفا تہتر اور میں آپ کو کیا بتاؤں باب غسل لازم ہونے اور دیگر مسائل کے بیان میں یہ بھی چھوڑیے آپ کہاں کہاں تک آپ جائیں گے اور کتنی ہمارے پاس بھی پورا ان کی طرح میں بھی پلندہ لے کر آیا ہوں لیکن سب کچھ نہیں بتاؤں گا کیونکہ کچھ باتیں بہت زیادہ کنویں میں کتا گرے گر جائے اگر منہ نہ ڈوبے تو پانی پاک ہے در مختار جلد اول صفا ایک سو پانچ وحید ہدایا جلد اول صفا ایک سو بارہ اور چوہے کی دم کٹ کر گر جائے تو سارا پانی کنویں کا نکالا جائے یہ دونوں کا قول قابل غور ہیں بحشتی زیور حصہ اول صفا اکیاسی درندے کنویں میں گر جائیں اور زندہ نکالے جائیں اگر منہ نہ ڈوبے تو پانی پاک ہے عالمگیری جلد اول سفا پچیس غسل شدہ مردہ کنویں میں گرے تو پانی پاک ہے عالمگیری جلد اول سفا پچیس جمبی نے ڈول ڈھونڈنے کے لیے گوتا لگایا تو جمبی اور پانی دونوں پاک ہے محمد اور عالمگیری جلد اول سفا انتیس شیر کا گوشت درم کے برابر پانی میں گر جائے تو پانی پاک ہے ہدایا اول جلد اول سفا ایک سو بارہ کنویں میں بکری کا پیشاب گرے تو پاک ہے محمد ہدایت جلد اول صفحہ ایک سو سترہ کنویں میں چوہے کا پیشاب پڑ جائے تو پانی نکالنے کی ضرورت نہیں در مختار جلد اول صفحہ ایک سو گیارہ پیشاب کی باریک چھیٹیں کنویں میں پڑ جائیں تو پانی نکالنے کی ضرورت نہیں در مختار جلد اول سفا ایک سو گیارہ ابھی وہ فتح عالمگیری رکھی ہوئی ہے یہ وہ اس کی تو آسان عبارت ہے اور بتا دیں باپ استنجا کے بیان میں استنجا کرنے کے پہلے اور پیچھے بسم اللہ پڑے عالمگیری جل اول سفا چھ استنجا کرنے والے کا ہاتھ نجاست کی جگہ کے دھونے سے پاک ہو جاتا ہے در مختار جل اول سفا ایک سو سات پتھر سے بڑا استنجا کیا ہو اور مقد سے پسینہ گرے پتھر سے بڑا استنجا کیا ہو اور مقد پسینہ کپڑے پر لگے تو کپڑا پاک ہے اور مردار خانہ بیمار کو جائز ہے حکیم حاضر کے کہنے سے در مختار جلد چار سفا دو سو چوالیس اور شراب بقایا سفا چار سو چھ جو گیہوں پیشاب میں پھول گیا ہو جو گیہوں پیشاب میں پڑے پڑے پھول گیا ہو وہ بھگو کر تین بار خشک کیا جائے تو پاک ہے در مختار جلد اول سفا ایک سو اٹھاون پیشاب مٹی سے ملا ہوا اگر خشک ہو تو رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے در مختار جلد اول سفا ایک سو پچاس صغیر بچہ جو کھاتا نہ ہو اس کا پیشاب نجز ہے ابو حنیفہ ہدایہ جلول سفا ایک سو بیس جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کے پیشاب میں چوتھائی سے کم کپڑا بھر جائے تو معاف ہے در مختار جل اول سفا ایک سو چون عالمگیری جل اول سفا باسٹھ قدوری سفا سات اور منیا سفا پچپن اور مالا بدھ صفحہ سفا پندرہ بحشتی زیوری دو سفا پندرہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیش پیشاب میں چوتھائی کپڑا تک بھر جائے تو نماز جائز ہے جلد اول ہدایہ سفا دو سو سینتیس جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب میں کل کپڑا تر ہو جائے تو پاک ہے یہ تو چلیے یہ تو نجاست اور اس کے اوپر ہے اور آپ عام نجاستوں کے متعلق اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا اور آپ افسوس کریں گے اب ذرا ایک شراب کے اوپر بھی ذرا ان کا عقیدہ دیکھ لیجئے اس بے غیرت نے میری اپنی کیشت میں کہا ہے کہ اہل حدیثوں میں شراب جائز ہے سور حلال ہے ذرا آپ ان کے کتابوں میں ذرا دیکھیں ہم تو کہتے تم میری کتاب لاؤ ہوں تمہاری بھی لاتے ہیں آگ لگاؤ جو گوشت شراب میں پکایا گیا ہو وہ تین بار جوش دینے اور خشک کرنے سے پاک ہے ابو یوسف در مختار جلد اول سفا ایک سو ستاون عالمگیری جلد اول جلد اول سفا چھپن ایزن جلد چار سفا چار سو سات اور ہدایہ جلد اول سفا دو سو اڑتیس جو مرغی پیٹ چاک کرنے سے پہلے پر اکھاڑنے کی غرض سے جوش دی گئی ہو جو مرغی پیٹ چاک کرنے سے پہلے پر اکھاڑنے کی غرض سے جوش دی گئی ہو تو وہ تین بار دھونے اور خشک کرنے سے پاک ہے در مختار جلد اول سفا ایک سو اٹھاون اور عالمگیری جلد اول سفا ساٹھ جو گیہوں شراب میں پکایا گیا ہو وہ کئی بار جوش دے کر سکھانے سے پاک ہو جاتا ہے ابو یوسف در مختار جلد اول سفا پندرہ اور عالمگیری جلد اول سفا چھپن شراب میں آٹا شراب میں آٹے گوندھے ہوئے کی روٹی پکائی گئی ہو اگر اس قدر سرکہ ڈالا جائے کہ شراب کا اثر جاتا رہے تو پاک ہے در مختار جل اول سپا ایک سو اٹھاون شراب میں چوہا گر کر مرا اور پھٹنے سے پہلے نکالا گیا پھر شراب سرکا ہو گئی تو وہ پاک ہے در مختار جلد اول سپا ایک سو باسٹھ آلمگیری جلد اول سپا ساٹھ ایک قطرہ شراب سرکے میں گرے تو ایک ساتھ یعنی ایک گھنٹے کے بعد کھانا حلال ہے اور اگر کوزا بھر گرے تو فی الحال حلال ہے جلا جلا لہو اور در مختار جلد اول سفا ایک سو باسٹھ ہدایات جلد چار اور سفا دو سو اسی شرابی شراب پینے کے بعد کئی بار تھوک نکل جائے شرابی شراب پینے کے بعد کئی بار تھوک نکل جائے تو اس کا منہ پاک ہے در مختار جلد اول سفا ایک سو بارہ اور عالمگیری جلد اول سفا تیس ہدایات جلد اول سفا ایک سو اٹھائیس گیہوں شراب میں بھیگ کر پھول جائے تو تین مرتبہ پانی میں بھگو کر خوش کیا جائے تو وہ پاک ہے ابو یوسف عالمگیری جلد اول سفا ستاون میرے دوست اور بزرگوں ذرا غور کیجیے اور آپ اندازہ لگائیے آج ہمارے کچھ بھائی سوچ رہے ہوں گے ہم نے تو سفا بھی نہیں بتایا یہ تو سفا بھی نمبر بتاتا چلا جا رہا ہے میری کتابوں کا تو میں ایسے ہی حوالہ دیتے چلے گئے فلاں فلاں میں اور آخر میں کتابوں کا حوالہ دے دیا میں نے ایک ایک کتاب کا جلد نمبر سفا نمبر بھی بتایا ہے تو میں قسم ہے میں واسطہ دیتا ہوں اگر صحیح ہے اور واقعی تمہاری کتابوں میں یہ قائد ہیں تو سن لو یا تو اپنی کتابوں کو آگ لگاؤ یا پھر ہم تو کہتے ہیں ہماری کتابوں کو لے کر آؤ میں آگ لگاتا ہوں اور سن لو صاف ایک بات میں کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے عالم ہم تو صاف طور سے کہتے ہیں تم یہ وہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ ساری کی ساری کتابیں صحیح ہیں ان کے فتبوں پر تمہارا عمل ہے اور ہمارا جماعت اہل حدیث کی کسی بھی کتاب پر عمل نہیں ہے تم نے طلاق کے اوپر ایک بات کہی تھی انہوں نے طلاق کے اوپر کیسٹ میں موجود ہے کیا کہا کہ اہل ساری امت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ تین مرتبہ ایک مجلس میں دی ہوئی طلاق طلاق پڑ جاتی ہے لیکن صرف اہل حدیثوں کے دو امام ہم کہتے ہیں جب ہم غیر مقلد ہیں تو پھر ہمارے اوپر دو امام کیوں کہتے ہو اگر کوئی آدمی دو اماموں کا مقلد ہو تو وہ مقلد ہے ہی نہیں وہ مقلد ہے ہی نہیں تم تو ایک امام کے مقلد ہو تم کہتے ہو اہل حدیث کے دو امام علامہ تیمیہ اور علامہ بےجوزی دو امام نکلے انہوں نے کہا کہ تین طلاقیں ایک مجلس میں دی جائیں تو وہ ایک ہی پڑتی ہیں ہم نے کہا جا کعبے کے رب کی قسم ہم نے اس کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے اور نہ ہم علامہ تیمیہ کا مسئلہ مانتے ہیں نہ ابن جوزی کا لیکن سنو صحیح بخاری شریف کی روایت ہے غالباً غالباً صحیح بخاری شریف کی روایت ہے اور میں مزید دیکھ لوں گا یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح صنعت کے ساتھ بربی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث بربی ہے سن لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کے اور حضرت عمر فاروق کے خلافت کے نصف دور تک خلافت کے نصف دور تک تین طلاقوں کو ایک مجلس میں تین دی جانے والی طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا بعد میں جب لوگوں نے طلاق دینا شروع کر دی زیادہ تر زیادہ دینا شروع کر دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تین طلاقوں کو تین کہنا شروع کر دیا تین گرداننا شروع کر دیا آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی کے دور میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اور حضرت عمر فاروق کے خلافت کے نصف سال تک یعنی دو سال تک تین دی جانے والی طلاقوں کو ایک مجلس میں ایک ہی شمار کیا جاتا تھا اہل حدیث کا فتبہ اس حدیث پر ہے اہل حدیث کا فتبہ امام ابن تیمیہ پر یا علامہ ابن جوزی پر نہیں ہے معاف کیجئے میرا کوئی امام نہیں ہے عالم تو ہیں ہم ان سب کی عزت کرتے ہیں جیسے تم یہ کہتے ہو کہ چاروں امام برحق لیکن انپی بننا تو میرے امام کی تقلید کرو چاروں امام برحق اگر یہاں شافی بننا تو میرے امام کی تقلید کرو کائنات کے رب کی قدم میرا عقیدہ یہ ہے کہ چاروں امام اپنی جگہ پر حق بجانب چاروں امام حق ہے عزت ہم چاروں کی کرتے ہیں لیکن اہل حدیث اگر بننا ہو تو امام کائنات کی تقلید کرنا پڑے گی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا پڑے گا آئیے ذرا ہم زیادہ باتیں تو اب آپ کی نہ بتائیں دو بج رہے ہیں مجھے تقریباً دو گھنٹے ہو بھی رہے ہیں بولتے ہوئے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں ذرا دیکھیے کتے کے متعلق ہے کتا نجس العین نہیں ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا در مختار جلد اول سپا ایک سو پانچ اور عالمگیری جلد اول سپا پچیس اور ہدایات جلد اول سپا چورانوے اور سپا ایک سو گیارہ اور سپا ایک سو اٹھائیس اور بحشتی زیبر حصہ دو سپا بیس اور آگے دیکھیں مٹی کے برتن میں کتا منہ ڈالے تو تین بار دھونے سے پاک ہے جبکہ اللہ کے نبی پر فرماتے سات مرتبہ دھو بحشتی زیور حصہ اول صفا بیاسی بھیگے کتے کی چھیٹوں سے اور اس کے کاٹنے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا در مختار جلد اول صفا ایک سو بارہ اور مسئلہ نمبر دو سو پچپن پر ذرا نظر ڈالیں کیا لکھا ہے کتے کی بے جائز ہے خرید و فروخت جائز ہے جلد سپا ایک سو بارہ آؤ آگے کتے کے بالوں کا کما بنانے میں مذائقہ نہیں ہے ہدایہ جلد اول سفا دو سو تیس کتے کی ہڈی اور بال اور پٹھے اے پاک ہیں در مختار جلد اول سفا ایک سو پانچ اور جلد اول ایک سو بارہ کتے کی کھال کا ڈول اور جائے نماز بنانا جائز ہے در مختار جلد اول سفا ایک سو پانچ اور ہدایہ جلد اول سفا ایک سو بارہ کتے اور بھیڑیے کی کھال ذبا کرنے سے پاک ہو جاتی ہے منیت سفا تریپن باپ گدھے کے متعلق ذرا سن لو گدھے کا جھوٹا پاک ہے محتمہ محمد اور در مختار جلد اول سفا ایک سو تیرہ آرمگیری جلد اول سفا اکتیس ہدایات سفا دو ہدایات ہے سفا دو سو اکسٹھ گدھے زبا گدھے زبا ہوئے کی چربی یعنی ذبح ہو جانے والے گدھے کی چربی اور گوشت بل پاک ہے جلد اول سفا ایک سو ستائیس اور سفا ایک سو بتیس ہدایات سفا ایک سو انیس انیس گدھی کا گدھی کا یعنی ہمارے یہاں تو گدہیا بولتے ہیں آپ کے یہاں کچھ بھی کہتے ہیں گدھی کا دودھ پاک ہے آلمگیری جلد اول سفا باسٹھ پینا بھی شروع کر دیجیے ہدایات جلد اول سفا ایک سو انیس اور منیا سفا تریپن اور دوستوں بزرگوں یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کچھ کاٹ کاٹ کر یہ ہے ان کے مسائل ہم سے کہتے ہیں الٹا چور کوتبال کو ڈانٹے تم تو سفے بھی نہیں بدلائے ہو اور ہم نے سفا بھی بدلا دیا ہے اور کائنات کے رب کی قسم ہے جرجیز کے متعلق یہ بات سمجھ لو کہ کعبے کے رب کی قسم آج بھی میں نے دونوں دوائیں ملائی ہیں ہومیوپیتھک اور آپریشن یہ ابھی میں نے ملا کر کیا ہے ابھی تو میں نے پوسٹ مارٹم والی چیزیں ہم نے پیش نہیں کی ہیں مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم بھڑک نہ جاؤ کہیں اور زیادہ بتک نہ جاؤ تم اچھا ہوا ہمارے اہل حدیثوں پر الزام لگاتے ہوئے کہتے ہیں یہ نوجوان آئے مجھ سے لڑنے کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ اہل حدیث کوئی لڑنے کے لیے نہیں جاتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہاری کیا کتابوں میں خورا بات بھری ہوئی ہے اہل حدیث کا عقیدہ ہے ہمیں منوانا ہے ہمیں سمجھانا ہے تو یہ تو رب کا قرآن پیش کر دے یا جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان لیا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں آؤ ذرا ہم فتح عالمگیری پر بھی ایک نظر ڈال لیں اس کی میں عربی عبارت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو شبہ نہ ہو جائے ذرا دیکھیے لکھا ہے فتح عالمگیری جلد اٹھائیے آپ اور سفا نمبر دیکھیے جلد دو سفا اکیس متبوا دیوبند سفا اڑسٹھ اور جز نمبر چار عربی عبارت ہے لو مستل مرا تو زو جہاں ہتا انزلہ لم یفسد سو مہو ہم تو تمہاری فقہ کے اور فتح عالم گیری کے عربی عبادت کو پڑھ رہے ہیں کوئی ماں کا لال انکار کرنے کی جرت کرے لکھا لو مست مرا تو زو جہاں انزلا لم سو مہو اگر عورت نے لوکوک شاستر اپنی اگر عورت نے مرد کا مساس چھیڑ چھاڑ کیا عورت نے مرد سے اگر چھیڑ چھاڑ کیا اور شوہر کو انزال ہو گیا منی خارج ہو گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا روزہ فاسد نہیں ہوگا تیری فتح عالمگیری جلد تو سپا ایک مطبوع دیوبند سپا اڑسٹ اٹھا عالمگیری روزے کا فوٹو ذرا یہ میں دکھلا ہوں آپ کو عالمگیری روزے کا فوٹو ان مَسَّ فَرْجَ بَهِيمَةٍ فَأَنزَلَ لَا لائب سد سو مہو جلد اول سفا دو سو پانچ مطبوعہ دیوبند سفا اڑسٹھ جز نمبر چار نوٹ کرو عربی بھارت میں نے پڑھ دی کیسٹ میں میری بات موجود ہے ذرا دیکھو اگر وہ ان مسفر جب ہی اگر کسی جانور کی فرج کو مساس کیا سیکھو ٹریننگ انگریزی فلموں میں بھی اتنا نہیں دکھلایا جاتا ہوگا اے کیا لکھا اگر عربی بارت پڑھ دی کیا لکھا کہ اگر کسی جانور کی فرض کو مساج کیا اور انزال ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا آئیے ذرا ایک اور بارت دیکھ لے کیا ویزا جام بہی متن او مئی تتن او جام پی ما دون الفرجی ولم ينزل لا يفسد سو مہو انا للہ و انا الہی راجعون ہون ہائے ہائے فتاب عالمگیری جلد اول صفحہ دو سو پانچ تعجب ہے کیا لکھا ویزا جاما بہی متن اگر جانور یا او مئی تتن او جاما فیما دون الفرجی اگر اس نے جانور یا مردے سے مجامعت کی مردے سے یا جانور سے یا مردے سے مجامعت کی اگر جانور یا مردے سے مجامعت کی ہم بستری کی یا فرض کے باہر مجامعت کی اور انزال نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا متبوا دیوبند سفا اڑسٹھ جز چار اٹھا کر دیکھ لو شاید ہنفی روزہ لوہے یا اسٹیل کا ہوگا جو فاسد ہی نہیں ہوتا ہے میرے دوستوں بزرگوں ہائے ہائے کیا کہوں میں ابھی تو میں نے صرف یہ پڑھا ہے آپ یہ دیکھ رہے یہ یہ یہ یہ یہ سب بھرا پڑا ہے کس کس باتوں کو بتاؤں کیا کروں لگتا ہے جلدی سے شادی وادی کر لو تب یہ سب باتیں بتائی جائیں گی اس سے پہلے ہم بھی نہیں بتا پائیں گے ایسی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں کیا بتاؤں میرے دوست اور بزرگوں ہائے ہائے زیادہ نہیں بس ایک اور سن لو جو مثال کے طور پر مجھے آپ کو دینا ہے بس اور اس کے بعد میں آپ جائیں بڑے تعجب کی بات ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر تقلید کر کے تم نے یہ سیکھا ہے مقلد بن کر تو جاؤ ایسی تکلیف کو میں طلاق دیتا ہوں اور ہمارے یہاں تینوں طلاق ایک وقت نہیں دی جاتی لیکن مجھے امید ہے کہ ایسی تکلیف کو تینوں طلاق میں دوں گا تو پڑ جائے گی سنو کیا لکھا ہے فلو اے کزا زام فواسا یدہ الا ابنتی ہی منہا فقار صحاب شہوت وہی ممن تشنہی تشتہی یزن انہا امہا حرمت علیہ الام مؤبدتن فتاوہ عالمگیری جلد اول و صفحہ دو سو چوہتر یہ بھی بتا دیا اب سنو اس کا ترجمہ کیا ہوا فلو اے قزا زوجتہو اگر اس نے اپنی بیوی بی کو جگایا ذرا دیکھیے اے قضا یو بیدار کرنا اگر کسی نے اپنی بیوی کو جگایا لی جام ہاں رات میں جگایا کہ میں اس سے جمع کروں صحبت کروں ہم بستری کروں فوسلت یدہ ید تو اس کا ہاتھ فوسلت یدہ ید الا ابنتی تو اس کا ہاتھ بیوی پر نہیں بلکہ بغل میں لیٹی ہوئی جوان بیٹی پر پڑ گیا ذرا سنیے کیا لکھا ہے فوسلت یدہ الی ابنتہ اس کا ہاتھ اگر اے اس کی جوان بیٹی پر پڑ گیا ابنتی ہی منہا فکارا صاحب شہوتن اور اس نے اپنی بیٹی کے جسم کو اور جسم سے مراد آپ سمجھتے ہیں سینے کا حصہ اس نے اپنی بیٹی کے اس سینے کے حصے کو میں نے کہا میں کھل کے نہیں بتا پا رہا ہوں ذرا سنو کہ فکارا صاحب شہوتن اس نے شہوت کے ساتھ مسلنا شروع کر دیا فتح عالمگیری کتاب تیری حوالہ تیرا پریس تیری کاپی تیری کاغذ تیرا قلم تیرا سیاہی تیری مطبوعہ دیوبند سب تو بتلا رہا ہوں کیا لکھا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو اگر شہوت سے ملنا شروع کر دیا وہیا ممن تشتہی اور وہ لڑکی ان میں سے تھی جس کو اشتہا خواہش ہوتی تھی یعنی جوان ہے بلوغت کو پہنچ چکی ہے اگر اس نے ایسی لڑکی سے مجھا یعنی جو ہے اس کے بدن کو چھو لیا اور ملنے لگا اس کو مسلنے لگا تو یزن انہا اما اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں بلکہ میری بیوی ہے یعنی وہ نہ انجان میں ایسا کر رہا ہے اور انجانے میں اس نے یہ سوچا کہ انہا اما کہ یہ اس کی ماں ہے بیٹی نہیں بلکہ اس کی ماں ہے تو ہارومت الامو تو اس لڑکی کی ماں یعنی آدمی کی بیوی اس پر حرام ہو گئی اتنی اچھی بات ہے چلو حرام ہو گئی یعنی بیوی جب بیٹی کو چھو لیا تو ماں حرام ہو گئی لیکن ہائے حضرت تضاد تو دیکھیے کیا لکھا ہے ماں تو حرام ہو گئی اگر کوئی مرد بھول کر بیوی سمجھ کر شاوت کے ساتھ اپنی بیٹی سے چٹکی لے اور مساج کرے تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی لیکن ذرا اس سے بھی بے شرمی اور بے حیائی سے کی کتاب اور کون سی ہو سکتی ہے اور اس سے بھی بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے اور اس سے بھی بڑی سیکس گائڈ اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بھی بڑا سوک شاستر اور کیا ہو سکتا ہے جو آگے لکھا جا رہا ہے ذرا غیر کی غور کیجیے فامانس فام مانس تاشرت آلت ہو فطلب امرات فلبا امرا تو امراط وہ اول جو ابن تہا اب نا انتشار صفا نمبر دو سو پچہتر اور جلد نمبر ایک جلد نمبر ایک صفا نمبر دو سو پچہتر نوٹ کر لیجئے کیا لکھا یہاں بیٹی کے جسم کو اگر مل دے اپنی بیوی سمجھ کر بات میں پتا چلے تو ماں ہمیشہ کے لیے آرام ہو گئی یعنی اس کی بیوی حرام ہو رہی ہے اور یہاں اتنا بڑا کانڈ ہو رہا ہے لیکن بیوی حرام نہیں ہو رہی ہے کہا لکھا ہے انتشرت ان حالت ہوں اگر کسی آدمی کو شہوت اٹھے یعنی خواہش ہو اور اس کا آلے تناسل جمبش کرنے لگے انتشار ہو جائے یعنی اس کا عزو تناسل اس کے پیشاب کی جگہ میں حرکت پیدا ہو جائے اے انتشرت عالت ہو فلب امراط ہو تو اس نے اپنی بیوی کو طلب کیا ہو یعنی وہ اپنی بیوی کو بلائے کہ میں شہوت سے بھڑک رہا ہوں میری بیوی میرے قریب آئے اگر اس نے اپنی بیوی کو بلایا تو ظاہر بات ہے جب شہوت اٹھی اور بیوی کو بلایا تو بیوی کے آنے میں اور شہوت بھڑکنے میں اڑنے میں جو دے دیر لگ رہی ہے لکھا ہے کہ اتنی سے وقفے میں اتنی دیر میں وہ او لوہا بینا فخوزئی ابن تہا اگر بیوی کے آنے میں اور اس کے بلانے میں اور بیوی کے آنے میں اگر جو دیر لگی اتنی دیر میں اگر یہ آدمی اپنی بیٹی کے دونوں ران میں اپنے ازو تناسل کو داخل کر دے اناجی راجعون آخری بات بتا رہا ہوں پھر اس کے آگے نہیں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرا کلیجا پھٹا جا رہا ہے میں بھی جرت نہیں کر پا رہا ہوں آگے بتانے کی میرے دوستوں سوچا تو تھا کہ سب کچھ بتا ڈالوں گا لیکن یار وہ آگے بس خود ہماری جرت نہیں ہو رہی ہے بتانے کی لکھا ہے بہنا اگر وہ اپنی بیٹی کے دونوں رانوں کے درمیان اپنے عزو تناسل کو داخل کر دے تو تحرم محا تو اس کی ماں اس کے اوپر حرام نہیں ہو ہوگی تدب انتشار معلوم معلم انتشارن انتشار جب تک کہ وہ اس انتشار جتنا اس کو شہوت بھڑکی اس سے اور زیادہ شہوت نہ بھڑک جائے یعنی بیوی سے جتنی شہوت بھڑکتی ہے وہ اتنی ہی رہے اگر بیٹی جوان ہے اور بیٹی کو جوان سمجھ کر وہ بیوی سے بھی زیادہ شہوت میں بھڑک گیا تو پھر ماں حرام ہوگی اور اگر اتنی شہوت رہی جتنی بیوی کے ساتھ رہتی ہے تو ماں حرام نہیں ہوگی تو یہاں صرف چٹکی سے اور اپنے ہاتھ سے ملنے سے ماں حرام ہو رہی ہے اور یہاں بیوی کے بیٹی کے ساتھ ساتھ ہم بستری کر لو تب بھی ماں حرام نہیں ہو رہی ہے واہ رے میری فقہ حنفیہ تم اس کو شریعت محمدی کہو گے یا کوک کہو گے ہم بیس صفحے کی ایک کتاب دس کی ایک کتاب لکھ رہے ہیں انشاءاللہ شاء بمبئی کے ایک سیٹ نے اس کو چھپانے کی ذمہ داری لی ہے ہو سکتا ہے تم مجھ پر مقدمہ بھی دائر کرو جو چاہو میرے خلاف کرنا شاء اللہ مئو ماں میں بھی بانٹوں گا مئونا میں بھی تقسیم کروں گا جہاں جہاں اکثریت ہے آپ کی وہاں بھیجوں گا اور آپ کی ہدایت کا در مختار کا گیری کا فوٹو کاپی صاف طرح جو ہے سب لوگوں کو بتا دوں گا میرے دوستوں میں نے آج اپنی تقریر کا موضوع رکھا ہے فقہ ہن یعنی فقہ فقہ ہنفیہ قانون محمدی ہے شریعت محمدی ہے یا کوک شاستر میں سمجھتا ہوں کہ شاید انگریزی کتابوں میں جو اوپر سے فوٹو لگا دیا جاتا ہے اس فوٹو کو دیکھ کر بھی آدمی اتنا نہیں بھڑکتا ہوگا ان ننگی تصویروں کو دیکھ کر بھی آدمی اتنی شاوت میں نہیں آتا ہوگا جتنی شاوت میں ان تمام باتوں سے آ جاتا